تم لوگ اس مولوی کو کمزور سمجھتے ہو مگر اس کی زبان پہ قرآن کی طاقت ہے اس کے دل ایمان کی طاقت ہے تم نے اس مد مولوی کو بے بس سمجھا ہوا ہے یقیناً ہمارے پاس اس دنیا کے اسباب میں سے کچھ نہیں ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ کچھ ہو یہ دنیا غلازت ہے یہ دنیا پاخانے سے زیادہ غلیظ اور کمینی ہے ہمارے ساتھ رب کی محبت ہے رب سے مناجات کا مزہ ہے ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں ہم کسی انگریز کو سجدہ نہیں کرتے ہم کسی امریکہ کے دباؤ میں نہیں آتے ہم پر کوئی دھمکی کارگر نہیں ہوتی ہم تو وہ لوگ ہیں ساری دنیا مل کے کہہ رہی تھی ملا عمر اور طالب علم تو کہاں سے آ گیا تو نے اگر بامیان کے بتوں کو گرایا ہم افغانستان کو تحس نحس کر دیں گے اس نے کہا لے آؤ اپنے میزائل لے آؤ اپنے تیارے ملا عمر ان بتوں کو گرائے گا جن بتوں نے افغانستان کی سرزمین کو ناپاک کیا کتے بھونکتے رہے بت گرتے رہے آج ملا عمر زندہ ہے بت موجود نہیں ہے افغانستان میں